جناب ابو الوداق بیان کرتے ہیں کہ قریش کا ایک نوجوان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے گزرنے لگا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں انہوں نے نے اس کو روکا روکا وہ پھر آیا تو اسے تین دفعہ ایسے ہی ہوا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا نماز کو کوئی شے نہیں توڑتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گزرنے والے کو جہاں تک ہو سکے روکو بلا شبہ وہ شیطان ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف منقول ہوں تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد کیا عمل اختیار کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر